حضرت رضی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کسی فوت ہونا عورت کسی فوت ہونے والے پر تی دن سے زیادہ سوگ نہ کرے مگر بیوی اپنے خاون پر چار مہینے دس دن سوگ کرے اس دوران میں وہ رنگین کپڑا نہ پہنے مگر کچھ سفید کچھ رنگین کپڑا پہن سکتی ہے اور سرما نہ لگائے اور خوشبو نہ لگائے مگر ماہواری سے فارغ ہو کر غسل کے موقع پر تھوڑی سی اود ہندی یا ازفار خوشبو استعمال کر لے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار ستاسی